شیطان پہ آخد اج دے مسلے نو ابلیس پہ آخد میں کھٹکتا ہوں دلے یزدا میں کانٹے کی طرح میں کھٹکتا ہوں دلے یزدا میں کانٹے کی طرح میں کھٹکتا ہوں دلے یزدا میں کانٹے کی طرح فقط اللہ اللہ ہوں اللہ